بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانفال آیت انتیس یا ایوہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا یجعل لکم فرقانا فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم مال اور اولاد کی خاطر اللہ تعالی کا حکم نہ توڑو جو مال و اولاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھ کے تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالی قوت فیصلہ غلبہ معافی اور مغفرت عطا فرمائے گا ترجمہ اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو گے یعنی مال اور اولاد کی خاطر اللہ تعالی کا حکم نہیں توڑو گے تو اللہ تعالی تمہیں فیصلہ عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے تقوی اختیار کرنا دین کی خاطر مال و اولاد کی قربانی دینا یہ سب اسباب مغفرت میں سے ہے آیت تینتیس كان الله معذبهم ترجمہ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ انہیں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب دے اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں اہل مکہ کہتے تھے کہ یا اللہ اگر دین اسلام برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں اور دردناک عذاب سے تباہ فرما اس پر فرمایا گیا کہ عذاب سے دو چیزیں مانے ہیں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور دوسرا بعض لوگوں کا استغفار مکہ طواف میں غفرانک غفرانک کہتے تھے یا مکہ میں جو کمزور لوگ مسلمان موجود تھے وہ استغفار کرتے تھے گناہ گار نادم رہے تو پکڑا نہیں جاتا اگرچہ بڑے سے بڑا گناہ ہو آیت اٹھتیس الدین فروئن فرم خود و این خود مغد سن تلی کافر اگر اسلام دشمنی اور کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے جرائم معاف کر دیے جائیں گے یوگ فر ما قد سلف آیت انہتر فَكُلُوا فکل تم ہلن کو جب اتنا ان اللہ غفور الرحیم غزوہ بدر میں شریک مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ مال غنیمت پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اسیران بدر کو فدیہ لے کر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس پر مسلمان سخت ڈر گئے کہ اب ہم نے مال غنیمت اور اسیروں کے فدیے کو ہاتھ تک نہیں لگانا تب فرمایا گیا کہ جو حلال طیب مال غنیمت اور فدیہ تمہیں ملا ہے وہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تمہاری نیت چونکہ نیک تھی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تمہاری وہ غلطی معاف فرما دی گئی آیت ستر يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہونے والے افراد کے لیے اعلان کہ اگر تمہارے دل میں واقعی ایمان اور خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں فدیہ میں دیے ہوئے مال سے زیادہ مال اور اپنی مغفرت عطا فرمائے گا بعض قیدیوں نے کہا تھا کہ ہم قریش کے لشکر میں مجبور کر کے لائے گئے تھے ہمارا ارادہ مسلمانوں سے لڑنے کا نہیں تھا یا یہ کہ ہم تو پہلے سے مسلمان تھے ان کو فرمایا گیا کہ اگر واقعی مسلمان ہو یا مسلمان ہو جاؤ گے تو دنیا میں مال بھی ملے گا اور مغفرت و رحمت بھی ایمان سبب مغفرت ہے آیت چوہتر والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ایمان ہجرت جہاد مہاجرین کی نصرت یہ سب اسباب مغفرت ہیں لہم مغفرت و رزق کریم